اپنی عمر کی ہر ایک سانس کی قدر کرو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی خوش بختی میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے رجوع اللہ نصیب کرے عمر عزیز کا ہر لمحہ قیمتی ہے جنت میں جانے کے بعد غم حزن ملال اور افسوس نام کی کوئی چیز نہیں البتہ زندگی کے وہ لمحات افسوس دلائیں گے جو گناہ میں یا نیکی کے بغیر گزر گئے اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة